تبدی مانا اص ذہاب ال البادیا فسرت فتنے کی بانڈو تلاشا خوش میرو تلاشا فتنے اجازت پت تبدی فضحاب ال البادی کی بفارت فتنے کی یعنی بی فتنی نا زان کے دل حل کو مناسب نہیں دی فسرت فتنے کی زان کے دل ذکر کئی